حشام بن عروا نے کہا مجھے میرے والد عروا نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بیاسی